آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل اس جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے اور ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے اور یہ صحیح نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اڑتالیس